حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو سڑسٹھ